اللہ الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصلا المستثنى لفظ يذكر بعد الا اخواتها ليعلم انه لا سب اليه ما نسب الى ما قبلها الى اخره ما شاء آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے مستثنا ٹھیک ہے جی سب سے پہلے مستثنا کی تعریف اور چند اصطلاحات کی تعریفات سن لیں مستثنا کے لفظی معنی ہوتے ہیں خالی کیا ہوا ٹھیک ہے اور نکالا ہوا مستثنا ٹھیک ہے مستثنا کیا ہوا کہتے نا ویسے آپ نے بھی سنا ہوگا استثنا حاصل ہے وزیر اعظم کو استثنا حاصل ہے یعنی جو قاعدہ اور قانون برقیہ کے لیے ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے یعنی وہ اس سے کیا ہے خارج ہے تو مستثنا الگ کیا ہوا نکالا ہوا اصطلاحی معنی میں مستثنا کیا ہے مستثنا اللہ اور اس کے ہم معنی جو الفاظ ہیں ٹھیک ہے اللہ ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو خلا آدھا حاشا وغیرہ سوا جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے بعد جو اسم واقع ہو اسے کیا کہتے ہیں مستثنا کہتے ہیں جو اللہ اور اخوات کے اس کے اخوات کے بعد اس کے ہم مانا جو الفاظ ہیں ان کے بعد جو واقع ہو اور اس سے یہ بات معلوم ہو کہ جو چیز یا جو حکم پہلے والے کے لیے ثابت ہے اللہ وغیرہ سے پہلے جو کلام ہے اس کے لیے جو حکم ثابت ہے وہ اس کے لیے ثابت نہیں ہے یعنی جو حکم یا جو جو حکم اللہ کے ماقبل کے لیے ثابت ہے وہ ماں باپ کے لیے ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کو کہتے ہیں مستثنا اب تین چیزیں ہوتی ہیں ایک مستثنا دو مستثنا من ہو اور ایک روف استثنا روف استثنا تو آپ دیکھیں گے اللہ ہے سوا ہے غیرہ ہے حاشا خلا آدھا ما خلا ما آدھا یہ سارے کے سارے حروف استثنا ہیں ٹھیک ہے ہاں سن لیجیے چلتی رہے گی کوئی ایسی خاص بات میں نے نہیں کی ہے آپ کو صرف مستثنا ہی معنی بتایا کہ خالی ہونا ٹھیک ہے اور نکالا ہوا ہونا اصطلاحی معنی یہ مانا یہ کہ اللہ اور اس کے اخوات کے بعد واقع ہو اور جو حکم اللہ کے ماقبل کے لیے ماقبل کے کلام کے لیے ثابت ہے وہ اللہ کے ماں باپ کے کلام کے لیے ثابت نہ ہو جیسے جا ان القوم اللہ جا جا انی القوم آئی میرے پاس قوم اللہ مگر زید نہیں آیا تو پہلے جو اللہ کا ماقبل کلام ہے اس کے لیے جو حکم ثابت تھا یعنی قوم کے لیے جو مجیت ثابت تھی وہ مجیت زید کے لیے ثابت نہیں ہے بس اس کو کہتے ہیں مستثنا تو اس کے لیے ایک مستثنا منہ ہوتا ہے ایک مستثنا ہوتا ہے اور ایک حروف استثنا حروف استثنا تو یہ ہوگی اللہ غیر سوا حاشا خلا وغیرہ مستثنا منہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ کسی کو مستثنا کرتے ہیں مثلا آپ نے کہا جا ان القوم اللہ زیدن تو آئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا یعنی زید بھی گویا قوم میں شامل تھا لیکن زید آیا نہیں ہے صرف آنے سے صرف اس کی نفی کر دی اب قوم مستثنا منہو ہے اس سے ہم نے نکالا ہے زید کو ٹھیک ہے تو جس سے نکالا جائے جس سے مستثنا کیا جائے کسی کو تو اس کو کہتے ہیں مستثنا مینو ٹھیک ہے جی اور جس کا استثنا کیا جائے جس کو خارج کیا جائے اس کو کہتے ہیں مستثنا تو جا قوم اللہ زیدن میں قوم مستثنا منہو ہے اور زید کیا ہے مستثنا ہے اور اللہ حرف استثنا ہے اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو مستثنا مستثنا منہو اور حرف استثنا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک ہوتا ہے کلام مجب اور دوسرا ہوتا ہے کلام خیر مجب رول نمبر چھ اور رول نمبر چار بتائیے ایک ہوتا ہے کلام موجب اور ایک ہوتا ہے کلام غیر موجب دیکھیں موجب ایجاب سے ہے ایجاب اور نفی جب بھی آپ کے سامنے کوئی دعویٰ پیش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں یا تو ایجاب ہوگا یا انکار ہوگا نفی ہوگی یعنی یا تو آپ کہیں گے کہ جی ہاں مجھے یہ بات قبول ہے یا آپ کہیں گے کہ نہیں مجھے نہیں قبول آپ جو بات کر رہے ہیں وہ میرے ہاں ٹھیک نہیں ہے یا تو آپ اس کی نفی کریں گے یا اس کا اس بات ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس کو کہتے ہیں ایجاب تو جس کلام کے اندر نفی نہیں استفام وغیرہ نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے کلام موجب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہ جب جس کے اندر نفی وغیرہ نہیں ہے منع نہیں کر رہا اس میں کلام منع نہیں ہے تو وہ کلام موجب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جس میں نہیں نفی استفام ہو تو وہ کلام غیر موجب ہوتا ہے مثال کے طور پر میں کہہ دیتا ہوں ما جا ان قوم اللہ زیدن ٹھیک ہے ما جا ان کہ قوم نہیں آئی اللہ زیدن مگر زید آیا تو ما جا اب یہاں پر یہ کلام کلام غیر موجب ہے کیونکہ اس میں نفی وغیرہ آ گئی ہے دیکھو ما نافیہ ہے کہ ما جا ان قوم تو جس میں نفی نہیں استفام آ جائے وہ کلام غیر موجب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور جس میں نفی نہیں استفام نہ ہو تو وہ کلام موجب ہوتا ہے جیسے آپ کہہ دیں جا ان القوم اللہ زیدن یہاں پر اس میں کیا ہے جا القوم اللہ زیدن میں کوئی نفی نہیں استفام وغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی اس کے ساتھ ساتھ مستثنا کی سب سے اہم دو قسمیں ہوتی ہیں ایک مستثنا متصل اور ایک مستثنا منقطع مستثنا متصل وہ ہوتا ہے کہ مستثنا حروف استثناء سے پہلے پہلے یعنی استثناء سے پہلے پہلے وہ مستثنا منہوں میں داخل ہو جیسے ہم جا القوم اللہ زیدن کہتے ہیں اب حروف استثناء کے ذریعے سے ہم زید کو مستثنا کر رہے ہیں قوم سے الگ کر رہے ہیں لیکن زید اصل میں اور حقیقت کے اعتبار سے قوم کا حصہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو مستثنا مستثنا منہوں میں داخل ہو تو یہ کیا ہے مستثنا متصل ہے اور اگر مستثنا مستثنا منہوں میں داخل ہی نہ ہو سرے سے ویسے ہی اس کے استثنا ہو رہا ہو یہ مستثنا منقطع ہوتا ہے منقطع یعنی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے متصل کا مطلب متصل لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ پہلے والے کے ساتھ ملا ہوا تھا لیکن اس کو تھوڑا سا حرف استثنا کے ذریعے سے جدا کر دیا ہے تو جیسے قوم اور زید کے ماں جا قوم اللہ زیدن تو زید کو استثنا کیا گیا زید کا استثنا کیا گیا قوم سے الگ ہے حالانکہ اس سے پہلے پہلے کیا ہے زید جو ہے وہ کس میں داخل تھا قوم میں داخل تھا ٹھیک ہے نا اور مستثنا منقطع کی مثال یہ ہے کہ مستثنا مستثنا منہوں میں داخل ہی نہ ہو سرے سے جیسے فسجد المنا اکتو اللہ ابلیس ٹھیک ہے فسجد المنا اکتو اللہ ابلیس کہ فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا اب ابلیس کو فرشتوں میں داخل ہی نہیں ہے الملائکہ میں سرے سے داخل نہیں ہے تو جن ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اس کا استثنا کیا گیا ہے تو یہ مستثنا مستثنا کون سا ہے جی بتائے گا کوئی مستثنا منقطع ہے بھائی منقطع اس لیے منقطع ہے کہ یہ کیا ہے استثنا سے پہلے ہی بھی اس کا حصہ نہیں تھا اس کے علاوہ آخری بات آپ سن لیں اصطلاحات میں سے ایک ہوتا ہے مفرغ مفرغ کلام مفرغ اور کلام غیر مفرغ یہ کلام کی قسمیں ہوتی ہیں موجب اور غیر موجب یہ بھی اور مفرغ اور غیر مفرغ بھی مفرغ کا مطلب کیا ہے فارغ کیا ہوا مفرغ کا مطلب فارغ کیا ہوا تو کلام مفرغ وہ کہلاتا ہے یعنی کلام مفرغ کے جس میں مستثنا منہ مذکور نہ ہو کلام مفرد جس میں مستثنا من ہو مذکور نہ ہو استثناء کی ہی بحث میں اس طرح کا کہہ کیا جاتا ہے کہ کلام مفرغ وہ کہ جس میں مستثنا من ہو مذکور ہی نہ ہو اور غیر مفرغ یعنی غیر فارغ جس کو فارغ نہ کیا گیا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہی ہوگا کہ جس میں مستثنا من ہو مذکور ہو ٹھیک ہے جی کلام مفرغ کی مثال جیسے کیا کہتے ہیں اس کو جا انی اللہ زیدن ٹھیک ہے جیسے آپ یوں کہہ دیتے ہیں جا جا انی انی اللہ اب کون نہیں آیا میرے پاس وہ ذکر نہیں ہے اللہ مگر صرف مستثنا کو ذکر کیا ہے مستثنا انہوں کو ذکر نہیں کیا تو یہ کلام مفرغ یعنی مستثنا انہوں کو فارغ کر دیا نکال دیا ہے اور کلام میں غیر مفرغ وہ ہوتا ہے کہ جیسے مستثنا منہ مذکور ہو جیسے ما جا انی قوم اللہ زیدن ٹھیک ہے جی یا جا انی جا القوم اللہ زیدن آئی میرے پاس قوم مگر زیدنیت اب قوم کا ذکر ہے یہاں پر یعنی مستثنا میں مذکورت یہ کلام غیر مفرر ہے یعنی فرض نہیں کیا مستثنا میں کو جی نہیں بالکل بھی نہیں کبھی بھی فرشتہ نہیں ہوا جن ہی تھا فرشتوں کے ساتھ رہا ضرور ہے ٹھیک ہے لیکن تھا جن ہی کہا نہیں اس نے کہ خلق تھا من نار و خلق تہ من تین نکالا بعد میں گیا ہے ٹھیک ہے لیکن تھا تو جن رشتہ نہیں تھا ٹھیک ہے جی کبھی بھی نہیں رہا فرشتہ جی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے اور جن کو آگ سے بنایا ہے جی اب آ جائیں آپ کتاب میں کہ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ مستثنا کس کو کہتے ہیں تو چلو دیکھتے ہیں کہاں تک چلتے ہیں اس کے بعد پھر فصل المستثنا فصل المستثنا المستثنا لفظ یوز کرو باد اللہ مستثنا ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ کے بعد ذکر کیا جاتا ہے وہ خواتحہ اللہ یہ اس کے ہم معنی الفاظ کے بعد ذکر کیا جاتا ہے یہ علماء تاکہ معلوم جی ہو کہ لا کہ اس کی ماں اس چیز کی نسبت اس کی طرف نہیں ہو رہی ماں الا ما قبل کہ جس کی نسبت اس کے قبل کی طرف ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی یعنی اللہ حرف مستثنا اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ یا اس کے ہم مانا الفاظ کے بعد ذکر کیا جاتا ہے اور یہ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے بتانا یہ مقصد ہوتا ہے لیو علما اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ جو نسبت اللہ اور اس کے ہم الفاظ کے ماقبل کی طرف ہو رہی ہے اس کے ماں باپ کی طرف نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جی یہ علما ان لا سب ہے کہ اس کی طرف وہ نسبت نہیں ہو رہی مانوسبہ علامہ قبل جو اس کے ماقبل کی طرف نسبت ہو رہی ہے ٹھیک ہے جا ان قوم اللہ زیدن تو قوم کی طرف جو مجیعت یعنی آنے کی نسبت ہو رہی ہے وہ نسبت زید کی طرف نہیں ہو رہی وہ قسمین کہتے ہیں کہ مستثنا کی دو قسمیں ہیں متصل متصل وہ ما اخرجا عن متعدد مستثنا متصل وہ ہوتا ہے وہ ما اخرجا جسے نکالا گیا ہو ان متعدد متعدد سے ب اللہ و خواتح اللہ اس کے ہم معنی الفاظ کے ذریعے سے کس سے نکالا گیا اس کو ایک متعدد کلام سے القوم یعنی ایک کئی سارے افراد سے کیا ہو اس کو نکالا گیا ہو اللہ زیدن ٹھیک منقطع اور مستثنا کی دوسری قسم ہم منقطع اس کو منفصل بھی کہتے ہیں وہ المذکور باد اللہ و خواتحہ لیکن غیر مخرج مقرر متعدد وہ بھی اللہ کے بعد ذکر ہوتا ہے لیکن وہ متعدد سے اس کو نہیں نکالا جاتا لحاظ میں تو من ہی اس کے مستثنا میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے یعنی پہلے سے مستثنا میں داخل ہی نہیں ہوتا جیسے جا قوم اللہ حمارن آئی میرے پاس قوم مگر گدا نہیں آیا تو اب گدا پہلے سے قوم میں داخل ہی نہیں تھا تو چاہے جائے کہ اس کو نکالا جائے ٹھیک ہے جی اتنی بات سمجھ میں آ گئی اس کے بعد ہے ان اعراب اعراب المستثنا اقسام مستثنا کے کی چار قسمیں یہاں سے آپ کو بتائیں گے یہ انشاءاللہ پھر دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی آج کے لیے اتنا کافی ہے پھر آپ کے لیے انشاءاللہ مستثنا کے اعراب ایک ہی ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ میں وغیرہ کو بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت آپ تمام کے حامی و ناصر ہوں السلام علیکم